شرح لی صدری غیسر لی امری وحد من من لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم من همزه ہی ونفثه بسم الله اللہ الرحمٰن والذين يمسكون بالكتاب وقام الصلاة إنا لا نزيع أجر المصلحين ایک بہت ہی اہم شرعی حقیقت ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ اکثریت کو اس کی اہمیت کا نہ علم ہے نہ اندازہ ہے وہ مسئلہ ہے حرمت والے چار مہینے جن کا آغاز ذوالقاعدہ سے ہوتا ہے ذوالقاعدہ ذوالحجہ محرم یہ تینوں پیدر بے ہیں اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب دین اسلام میں ان مہینوں کی کیا اہمیت ہے ان مہینوں کے تعلق سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور یہ مہینے ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان ہوتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اکثر لوگ فراموش کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت شہور عند اللہ اتنا عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ بارہ مہینے کتاب اللہ میں موجود ہیں جہاں کتاب اللہ سے مراد سابقہ کتب اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو سابقہ انبیاء پر اترے ان کی شریعتوں میں ان کی کتابوں میں بارہ مہینے اور یہ تعداد موجود تھی یوم خلق السماوات والارض اور یہ تعداد اس وقت سے ہے جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے جب آسمان اور زمین آسمانوں اور زمینوں کو بنایا گیا تو اسی وقت سے ان مہینوں کا آغاز کر دیا گیا اور یہ مہینے ایک رفتار ایک ترتیب اور ایک وقت کے مطابق چلے آ رہے ہیں کسی کمی بیشی کے بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر مسند احمد میں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے ان زمانہ قد دار کا ہے ات ہی یوم خلق اسلم والارض والا زمانہ اپنی رفتار اور اپنی حید کے مطابق گھوم رہا ہے چل رہا ہے اس وقت سے چل رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس وقت سے چل رہا ہے اور اس کی حیث میں رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سنت اسنا شہر سال کے بارہ مہینے ہیں ہر مہینے میں چار ہفتے ہیں ہر ہفتے میں سات دن ہیں ہر دن میں چوبیس گھنٹے ہیں ہر گھنٹہ ساٹھ منٹ کا ہوتا ہے ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہیں اور یہ ترتیب یہ نظام اور یہ عید اس وقت سے جاری ہے جس وقت سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور آج تک وہ نظام چلا آ رہا ہے ایک سیکنڈ کی تقدیم یا تاخیر کے بغیر ایک سیکنڈ کے تعطل کے بغیر ایک سیکنڈ کی رکاوٹ کے بغیر اور فما کا منہا ارباۃ حرم اور ان میں تین مہینے حرمت والے ہیں چار مہینے ان چار مہینوں میں تین مہینے پیدر پہ ہیں جو آج جاری ہے غالباً چار تاریخ ہوگی ذوالحجہ اور محرم یہ پیدر پہ ہیں یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب ہے جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا جس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے یا شرع فریدہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی کوئی فساد بپا نہیں کیا جائے گا اور ان کو امن سے گزارا جائے گا اب یہ حکمت واضح ہو جائے گی کہ یہ تین مہینے پیدر پہ کیوں ہیں اور رجب کا مہینہ سال کے وسط میں کیوں ہے ان تین مہینوں میں ایک مہینہ ذوالحج ہے جس میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں مناسب حج ادا ہوتے ہیں تو یہ مہینہ حرمت والا ہے کیونکہ دنیا گھروں سے نکلتی ہے حج ادا کرنے کے لیے تو فریدہ حج امن و سکون سے ادا کر سکیں کسی فتنے کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر اور چونکہ سابقہ ادوار میں سفر انتہائی طویل اور کٹھن ہوتا تھا اور لوگ مہینہ مہینہ بھر پہلے حج کے لیے گھروں سے نکلتے تھے تو اس سے قبل بھی جو مہینہ ہے ذوالقاعدہ کا اسے بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ لوگوں کے سفر امن سے گزر جائیں اور ان کو کسی فتنے کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی ڈاکہ دنی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹنا ہے تو واپسی کا سفر بھی بالکل محفوظ ہو پر امن پرسکون ہو اس لیے ذوالحجہ کا اگلا مہینہ محرم کا اسے بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ لوگ فریدہ حج ادا کر کے امن و سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں یہ حکمت ہے ان تین مہینوں کے پیدر پے ہونے کی چوتھا مہینہ سال کے وسط میں ہے رجب کا اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ سال کے دوران سال کے وسط میں بیت اللہ کا قصد کریں عمرہ ادا کرنے کے لیے رجب کے عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن یہ سال کے وسط کا ایک مہینہ منتخب کیا گیا تاکہ لوگ سال کے دوران یا سال کے درمیان مناسب عمرہ ادا کر سکیں اور ان کا سفر محفوظ ہو پرامن ہو تو یہ پہلی حکمت ہے حرمت والے مہینوں کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا جس کا معنی یہ کہ یہ اللہ تعالی کے شاعر میں سے ہے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں سارے کے سارے جو فرائض ہیں وہ اس کے شاعر ہیں نماز بھی شاعر میں سے حج بھی شاعر میں سے روزہ بھی شاعر میں سے تو یہ نہیں کہ ان احکام کی تعظیم نہیں ان کی تعظیم فرض ہے نماز کی تعظیم فرض ہے حج کی تعظیم فرض ہے روزے کی تعظیم فرض ہے اس کے تمام فرائض کی تعظیم فرض ہے تو اس طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں چار یہ خالق کائنات کے شاعر میں سے اور ان مہینوں کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے اس کی ایک جھلک نبی اسلام کی ایک حدیث سے وعدے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے تشریف لے گئے دست الحجہ کو آپ نے میدان منا میں خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ سے پوچھا ایو یومن ہادہ یہ کون سا دن ہے صحابہ کو معلوم تھا یہ ذل دس الحج یوم النحر قربانی کا دن ہے مگر صحابہ خاموش ہے کہ شاید نبی علیہ السلام کوئی اور نام بتائیں اور ہمیں علمی فائدہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا علیہ سا یوم النحر یوم النہر نہیں ہے یہ قربانی کا دن نہیں ہے عرض کیا کہ جی ہاں پھر آپ نے پوچھا ایو شہر انحادہ یہ مہینہ کون سا ہے صحابہ جانتے تھے ذوالحجہ کا مہینہ مگر آپ خاموش رہے کہ شاید نبی علیہ السلام کو اور نام بتائیں اور ایک علمی فائدہ ہو جائے تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ علیہ صاحب ادھر حج کا مہینہ نہیں ہے جی ہاں ذوالحج کا مہینہ پھر نبی السلام نے پوچھا کہ ایو بلا دن حاضر یہ شہر کون سا ہے صحابہ جانتے تھے مکہ مکرمہ مگر صحابہ خاموش رہے کہ شاید نبی علیہ السلام کچھ اور نام بتائیں اور ایک علمی فائدہ ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ یہ برد الحرام مکہ مکرمہ نہیں جی ہاں اب نبی علیہ السلام نے آگے ایک بڑا عظیم علم ارشاد فرمایا کہ ان دماءكم ہوں وأعراضكم حرام عليكم كحرمة کا حرمت یوم کم هذا وفي فی شہر کم بلد کم تمہارے مال تمہارا خون تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے آج کا دن حرام ہے جیسے یہ شہر حرام ہے اور جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے اب یہ خون بہانا مال لوٹنا یہ کسی کی عزت کے درپئے ہونا یہ حرام ہے ایک دوسرے کا خون تمہارے لیے قابل احترام ایک دوسرے کا مال تمہارے لیے محترم ایک دوسرے کی عزت تمہارے لیے محترم جیسے یہ مہینہ محترم ہے اور جیسے یہ دن محترم ہے اور جیسے یہ شہر شہر محترم تو اس سے آپ سمجھیں کہ حرمت والے مہینوں کے تعین کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں نہ تو کسی کی عزت کے درپے ہوا جائے نہ کسی کے مال کے درپے ہوا جائے اور نہ خون ریزی کی جائے کیونکہ اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہے ان کا احترام کرو لیکن یہ مہینے آتے ہیں جاتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں وہی فتنے وہی فسادات لوٹ مار خون ریزی ڈاکو اپنا کام کر رہے ہیں سیاسی ڈاکو اپنا کام کر رہے ہیں اور انہیں ان مہینوں کی حرمت کی نہ پرواہ ہے نہ علم نہ اندازہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے فلاں سے موفی نہ انفسا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو نہ کسی اور پر یہ ظلم کی دو قسمیں ایک ظلم علی نفس اپنی جان پر ظلم اور دوسری قسم ظلم علی الغیر کسی دوسرے انسان پر ظلم دوسرا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا خاندان ہو سکتا ہے بیوی بچے ہو سکتے ہیں دوست احباب ہو سکتے ہیں کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہیں کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنے کا معنی کیا ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا گناہ کا ارتکاب معصیت کا ارتکاب یہ ظلم علی نفس ہے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہاں اشارہ گناہوں اور معصیتوں کی طرف ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرنا اس کا معنی معصیتیں کرنا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا تو سن لو گناہ اور معصیت ہر وقت ناجائز ہے لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں خاص طور پہ تم نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا معصیتیں نہیں کرنی اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا یہ بات یاد رکھو اللہ تعالی نے جس شے کو حرمت والا قرار دے دیا اس شے کی حرمت کو پامال کرنا یہ ڈبل جرم ہوگا زیادہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوگا جیسے مکہ مکرم بلد حرام ہے اللہ تعالی نے خود اس کی حرمت کا تعین کیا اور قرآن کیا کہتے ہیں میور ان بغل نفیق من عذاب علیم بیت اللہ میں پہنچ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر اگر کوئی شخص الحاد کا ارادہ بھی کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے یعنی ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا وہ تو بڑے عذاب کا باعث ہے اور ایک ہے خالی گناہ کا ارادہ کر لینا میرے گھر پہنچ کر اگر کوئی شخص گناہ کرتا نہیں صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی عذاب علیم کا مستحق ہے اس کے دل میں کسی معصیت کا ارادہ ہی آتا ہے وہ بھی دردناک عذاب کا مستحق ہے کیوں اس لیے کہ یہ بیت اللہ یہ بلد حرام ہے جس کی حرمت کا تعین خالق کائنات نے کیا حالانکہ ارادہ ہے جرم نہیں بندے کے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ مجرم نہیں قرار پاتا جب تک وہ گناہ کر نہ لے لیکن بلد حرام اس سے مستثنا ہے یہاں الحاد کا ارادہ بھی جرم ہے اس ارادے پر بھی عذاب علیم کی وعید ہے تو اللہ کے بندو اسی طرح یہ چاروں مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ہیں ان کی حرمت کا احترام فرض ہے ان مہینوں میں اگر گناہ کرو گے ظلم کرو گے تو یہ معاوضے کا باعث ہوگا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا اور شدید ترین عذاب کا موجب ہوگا یہ ظلم اللہ نفس ہے کہ انسان گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جان پہ ظلم کرے اور اپنی جان کو ہلاکت کے گڑھے میں جھونک دے جہنم میں خود ہی پھکوا دے یہ ظلم نفس کہ اسے اپنے اوپر ترس نہیں آ رہا اس وجود کو خود جہنم میں جلانا چاہتا ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے اور ظلم غیر کیا ہے دوسروں کے کی حقوق چھیننا سلب کرنا مالی خیانتیں کرنا مالی زیادتیاں کرنا غیبتیں کرنا کسی کی عزت کو اچھالنا یہ ہر وقت ناجائز ہے لیکن ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ ناجائز ہے جیسے مکہ حرمت والا شہر ہے وہاں الہاد کا ارادہ بھی دردناک عذاب کا باعث ہوگا اور ظلم تو ہر وقت ناجائز ہے کسی وقت بھی جائز نہیں ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی انی حرم تو ظلم علی نفسی بجال تو ہو بہ نکم فلا آ اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں عدل ہی عدل قائم کرتا ہوں ظلم نہیں کرتا تم پر بھی حرام کر رہا ہوں ظلم نہ کرنا آپس میں نہ اپنی جان پر نہ کسی اور انسان پر ظلم نہ کرنا نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان ظلم ظلمات یوم القیامہ کہ دنیا کا ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں جتنا ظلم کرو گے کسی اور پر اتنا قیامت کی تاریخیاں ظلمتیں اندھیرے بڑھتے جائیں گے چلنا ممکن نہیں ہوگا اور جو لوگ ہمیشہ منہج اعتدال پر قائم ہیں ان کا نور چاروں طرف پھیلا ہوگا اور ظالم کہیں گے ان ورون نقصب اس میں نور کہ تم ہمارے دوست تھے دنیا میں چلنے میں تیزی نہ کرو ہمارا انتظار کرو تمہارے قریب آ جائیں تاکہ تمہارے نور سے ہم استفادہ کر سکیں اور اللہ رب العزت ان دونوں کے ماں بہن ایک دیوار حائل کر کے وہ نور بھی ان سے چھین لے گا جو نظر آ رہے یہ ظلم قیامت کے ظلمات ہیں قیامت کی تاریکیاں اور قیامت کے اندھیرے اللہ تعالی کا ساتھ مظلوم کے ساتھ ہے لئی سب بے بین اللہ حجاب اتف دعوت المظلوم لئی سو ہے بین اللہ حجاب مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی آہ مظلوم کی بد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت اپنی مظلوم بندے سے کہتا ہے انسورن نہ کر بلو بعد حین میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ عرصے بعد ہی کروں لیکن کروں گا ضرور تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ وقت کے بعد کروں یا اللہ فوری کیوں نہیں کچھ وقت کے بعد کیوں ہاں اللہ پر عزت مظلوم کا تجرب اس کا آہو بکا سننا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں میرے سامنے روئیں منا کریں اللہ کو بہت ہی پسند ہے یہ معاملہ ظلم کا اور یہ ظلم کے عمومی احکام یہی ظلم اگر ان چار مہینوں میں روا رکھا گیا تو اس کی بڑی زیادہ شدید ہے زیادہ سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے گناہ کا بوال دوہرا ہے ویسے نیکی کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے ان چاروں مہینوں میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں اللہ کے نزدیک یہ مہینے محترم ہیں تو میں ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ اعمال صالحہ انجام دو خوب اللہ کا ذکر کرو یہ اللہ کی محبوب ترین عبادت خوب قرآن پڑھو روزے رکھو اس کی راہ میں مال خرچ کرو تو پھر اعمال صالحہ کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جائے گا تبھی اللہ رب العزت میں حرمت والے مہینوں کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا وَعْلَمُ علام ہوں اللہ الْمُتَّقِينَ جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے ان مہینوں میں اگر تقوی کا بھرپور مظاہرہ کرو گے تقوی معصیتوں سے بچاؤ کا نام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں اعمال صالحہ انجام دینے کا نام ہے اگر تم متقی بن گئے اور منہج تقوی کو اپنا لیا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ اجر و ثواب کا بڑا عجیب سلسلہ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے جیسے ان اللہ صابرین اللہ تمہارے ساتھ ہے بہت بڑی فضیلت ہے تو ان مہینوں میں منہج تقوا پر قائم رہنے والے اس عظیم بشارت کے مستحق ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے ان مہینوں کی حرمت کو آپ اس طرح بھی پہچانیں کہ یہ مہینے اللہ نے چن لیے حرمت کے لیے جس اللہ نے سال کے بارہ مہینوں میں ان چار مہینوں کو چنا تاکہ ہم ان کو محترم جانیں اسی اللہ نے سال کے بارہ مہینوں میں ماہ رمضان کو چنا جس میں قرآن نازل کیا اور اس کی ابدی حرمت لوگوں پر آیا کر دی اسی اللہ نے سال کی تمام راتوں میں للت القدر کو چنا اس کا احترام نہیں کرتے ہو تو ان چار مہینوں کا احترام کیوں نہیں یہ تو خالق کائنات کی رحمت کی وسعت اسی اللہ نے پوری سرزمین سے مکہ مکرمہ کو چنا جہاں مسجد حرام ہے اور جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر سال کے تمام دنوں میں سے یوم عرفہ کو چنا جس دن خالق کائنات اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس دن جتنی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں کسی اور دن میں نہیں ہوتی یوم عرفہ محترم نہیں ہے ماہ رمضان محترم نہیں ہے لہرت القدر کا احترام نہیں کرتے تو پھر چار مہینے اسی ذات نے محترم قرار دیے ہیں اسی ذات نے ان مہینوں کی حرمت کا اعلان کیا ہم انہیں محترم قرار دیں ظلم نہ کریں نہ اپنے اوپر نہ کسی اور پر منہج تقوا کو اختیار کریں نیک امال انجام دیں یہ سوچ کر کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اللہ رب العزت وہ نیکیاں ایسے قبول فرمائے گا کہ ان کا اجر ثواب بے تحاشا بڑھ جائے گا کیونکہ خالق کائنات نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا تو ہر موقع کے لیے شریعت کو دیکھنا اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے اخروی کامیابی کے لیے اور اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آخر میں دو چار باتیں آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کچھ لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھوں میں کسی وقت زمام اقتدار تھے چند جملوں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور ان کی نااہلی کا اعلان کر دیا گیا ہے الحمد للہ کہ ہم جمید احمدی سندھ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بالخصوص پاکستانی سیاست شرعی سیاست سے ہے شرعی سیاست اقامت توحید کا نام ہے کہ اللہ کے توحید کے دائی اور مبلغ بن جاؤ اور اس زمین کی پشت پر کسی اور کا اقتدار نہیں اپنے خالق اور مالک کا اقتدار قائم کرو یہ ہماری سیاست کا محور قولوا لا الہ الا اللہ ہمارے بہت سے احباب بہت سے بزرگ خاص طور پہ پنجاب سے ان کا تعلق وہ اس شخص کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے اور اس سے تعلق جوڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے ان کی لمحہ فکری ہے ایک ایسا شخص جو آٹھ سال بیت اللہ کے پڑوس میں رہا اور پاکستان آتے ہی اپنی سرگرمی کا آغاز داتا دربار سے کیا اور آج وہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہے جہاں نا اہلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے اب اس دوستی کے بارے میں سوچا جائے سنجیدگی سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ زمین کی پشت پر جب بھی توحید کا سنت کا اسلام کا انقلاب پپا ہوگا وہ ایک ہی جماعت کے ذریعے ہوگا جس جماعت کی نشانی اللہ پاک نے خود بیان کی اللہ پاک فرماتا یا میں الذین فیا من یرتد منکم عن دینہ فصوف حڈب اللہ بقوم یحبهم ہوں ناس ایمان والو اگر تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ سارے کے سارے اپنے آپ کو پلٹا دو مرتد ہو جاؤ کافر ہو جاؤ اور میرے دین کو چھوڑ دو ساری دنیا باغی ہو جائے تو میں پھر بھی اسلام کو دوبارہ قائم کرنے پر قادر ہوں وہ کیسے بقوم ایک جماعت کے ذریعے یہ کام سب کا نہیں اگر یہ کام سب کا ہوتا تو کسرا اور کیسر کو رسول بنا دیا جاتا دنیا کے سونے اور چاندی کے مالک طاقتوں کے مالک اللہ نے ایک کمزور ہستی کا انتخاب کیوں کیا در یتیم کا جو پیدا ہوا تو دائیاں ٹھکرا رہی کہ اس گھر سے کچھ نہیں ملنے کا یتیم پیدا ہوا کچھ عرصے بعد والدہ بھی ساتھ چھوڑ گئی چچا نے کفالت کی دادا نے کفالت کی وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا چچا بھی ساتھ چھوڑ گیا جس بیوی نے اپنے مال کے ساتھ مباسات کی خدیجہ رضی رہنا وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی کیوں انتخاب کیا کیونکہ اس کا دل پوری کائنات میں سب سے زیادہ صاف ستھرا تھا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فسطفہ لرسالته جب جب علیہ السلام کی بیشت کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے کیا پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری کائنات میں سب سے نفیس سب سے ستھرا سب سے پاکیدہ روشن مجلہ اور مصفہ ہے تو اللہ نے اس شخصیت کو باوجود ظاہری کمزوری کے چن لیا اپنی رسالت کے لیے اس شخص کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا ثم نظر قلوب العباد پھر بندوں کے دلوں میں جھانکا فوجد خلوبہ صاحب لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیکھا کیا پایا جو نبی کے صحابہ ہیں ان کے دل سب سے پاکیدہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن عوف ابو بیدہ بن جراح ان کے دل سب سے پاکیدہ ہیں تو اللہ نے ان نفوس خدشیہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تو یہاں دل کی پاکیزگی چاہیے یہ ظاہری طاقت نہیں تقوی چاہیے متقی لوگ ہی اسلام کی نشت ثانیہ کا باعث بنتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ ہم دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہیں لیکن کیسے ایک جماعت کے ذریعے اس جماعت کی خوبی کیا ہے یو ہب ہوں ہو اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی اور اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی یعنی غلبہ دین کا محور جو نقطہ ہے وہ خالق کائنات کی محبت یہ کام وہ لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے قل تم تو حکوم اللہ فتح میرے حبیب کہہ دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کرو کتاب و سنت کی اتباع وہی کی پیروی اللہ کے حبیب کی اتباع یہ سمرا ہے بحمد اللہ ثم بحمد اللہ جماعت علیہ حدیث کا اس زمین کی پشت پر اگر اسلام کا نظام قائم ہو سکتا ہے شرک کی بے کنی ہو کر توحید کی علمبرداری قائم ہو سکتی ہے بدعت کی بے کنی ہو کر سنت کی اقامت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اس جماعت کے ذریعے ممکن ہے جن کے پاس توحید کا فہم ہے اور سنت کی اتباع ہے اور وہ بھی حمد اللہ عہد الحدیث ہیں اور کوئی نہیں تو پھر یہی جماعت اس اصلاح کا کام کر سکتی دوسرے مقام پر فرمایا ولدی یمستاب واقام ان لان ازل دو خوبیاں جنہوں نے کتاب و سنت کو تھام لیا اور نمازیں سیدھی کر لی سنت کے مطابق ادا کر لی یہ لوگ مسلحین ہیں دنیا میں اصلاح کا کام کرنے والے دو ان کی نشانیاں ہیں دو ان کی علامتیں ہیں ایک کتاب و سنت کو تھامنے والے دوسرا ان کی نمازیں جو ہیں وہ باپ دادا کے طریقے سے نہیں ہوں گی قوم برادری کے طریقے سے نہیں ہوں گی بلکہ وہ مطابق ہوں گی عین محمد الرسول رسم کے طریقے باپ دادا کی نماز قابل قبول نہیں ہے قوم برادری کی نماز قابل قبول نہیں ہے اس زمین پر اللہ کی حجت نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا دادا ہے اللہ کی حجت اللہ کے انبیاء ہیں اور ہماری حجت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازیں اللہ کے حبیب کی نمازوں کے مطابق ہو اور جو جماعت اس وصف کو پیدا کر لے تو مسلحین کی جماعت ہے اصلاح کرنے والی شرک کو دھو کر توحید قائم کرنے والی بدعت کی بےخونی کر کے سنت کی علمبرداری کرنے والی تو عہد الحدیث کی تربیت کرو عہد الحدیث کو تیار کرو ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جن لوگوں کی جو ہے وہ کرتوتیں سامنے آ گئی ان کے رویے سامنے آ گئے ان کا کردار سامنے آ گیا پہلے بھی تھا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا کہ ایک شخص آٹھ سال بیت اللہ میں گزار کر توحید پر قائم نہ ہو سکا اور اپنے مشن کا آغاز داتا دربار سے کرتا ہے تو ایسے شخص سے تعلق چھ دار اور آج تو حرف اخیر سامنے آ چکا ہم یہ مشورہ دینے میں حق بجانے کہ جماعت عزیز پر توجہ دیجیے ان نوجوانوں پر توجہ دیجیے ان کی اصلاح کا کام کیجیے اسلامی انقلاب اگر آ سکتا ہے تو وہ انہی کے رہینے منت ہے شب و روز ان میں گزاریے ان کی اصلاح کیجیے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجیے یہ ایک امانت آپ کو سونپی گئی ہے اس امانت کا حق ادا کیجیے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت کرے یا اللہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا اس کی حفاظت فرمائے یا اللہ یہ ملک اس کو اسلام کا توحید کا اپنے پیارے حبیب کی سنت اور محبت کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس کو حاسدین دین کے حسد سے بچا معاندین دین کی شرارتوں سے بچا اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے یہ ہماری عزت کا ایک مقام ہے اور ہماری نیک نامی کا ایک مقام ہے اللہ پاک ہمیں پوری طرح اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين معاذ کے جو عامر ہیں معاذ میں جو عامر ہیں عمر ہے میرا ان کی بابی بیمار آئی سی میں داخل ہے الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے بیماری بیماروں کی صحت کی دعا کی اپیل کی ہے سب کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے بالخصوص ہمارے محد الصلفی کے ناظم مالیات ہیں ان کے گھر سے خاتون بیمار ہیں آئی سی یو میں ہیں ان کی صحت کاملہ کی دعا کر دیں اللہ رب العزت انہیں شفا کامل عطا فرما دیں شفا دائم اور عاجل عطا فرما دیں اور آج کا اعلان آپ کے کراچی کے ایک ادارے کے لیے یہ جامعہ دارالسلام کرنگی نمبر چار میں واقع ہے اور جمیت علیہ سندھ کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے اس کے مدیر شیخ ارشد صاحب اور اس کے ناظم طاہر عبداللہ صاحب جو بڑی ایک جانفشانی لگن اور محنت سے بھی حمد اللہ کام کر رہے ہیں اس وقت طلبہ اور طالبات کی تعداد چار سو ہے اور معلمین اور معلمات کی تعداد نو ہے ایک محدود سا بجٹ ہے لیکن کام بہت ہو رہا ہے ہر سال ان کی سالانہ تقریب ہوتی ہے اور رزلٹ اور نتائج کا اعلان ہوتا ہے اور میں باقاعدگی سے شریک ہوتا ہوں اور ان کی تعلیمی کارکردگی دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا ہے تو یہ ایک مختصر سے بجٹ سے یہ بڑا کام چل رہا ہے تو ساتھ ہی آج باہر موجود ہوں گے آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیے گا اللہ باقبول فرما لے یہ علم کی سرپرستی ہے کتاب و سنت کی سرپرستی ہے اللہ پاک قبول بھی فرما لے اور اس کو صدقہ جاریہ بنا دے بد توفیق بید اللہ تعالی ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شعور نفسنا وسیعات عمالنا من یاده اللہ فلا مذل لہ ومن یضلل فلا حادی لہ واشد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تخاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله الله الذي تساءلون به كان عليكم رقيبا يا الذين اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز عظيما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى ابراہیم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 اور بند کر دی گئی ہے یا اللہ ان کے عزائم کو پارا پارا کر دے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے ان کے بچوں کو یتیم کر دے اور ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے تتر بتر کر دے ان کی قوتوں کو پارا پارا کر دے ان کے اسلحے ناکارہ ہو جائیں جو بھی ان کے حلیف ہیں مسلمانوں کے خلاف پلانگے کرنے والے جو بھی ان کے حلیف ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دے یمن میں اسلام کی حفاظت فرما حکومت حرمین کی حفاظت فرما حکومت آل سعود کی حفاظت فرما کشمیر میں افغانستان میں مجاہدین کی مدد فرما رب فر برحم مانتا خیر الرحمین رب فر برحم مانتا خیر الرحمین ربنا تقبل منا ان انت سمیع العلیم وتب علینا ان انت التواب الرحیم برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله على النبي